بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس میں یاسر دانیال خان سسٹمس پروگرامنگ کے فورتھ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ انٹرپٹ سروس روٹینس کو آپ کیسے لکھ سکتے ہیں اور ہم نے T S R T S R programs کے بارے میں یعنی کہ terminate and stay resident programs کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وہ کس طرح سے لکھے جاتے ہیں پریویس لیکچر کے اندر ہم نے ایک انٹرپٹ یوز کی تھی انٹرپٹ 65 اس کو تختہ مشق بنایا تھا اور اس کے لیے ہم نے انٹرپٹ سروس روٹینس لکھی تھیں فرسٹلی میں آپ کو ٹی ایس آر پروگرامس کے بارے میں کچھ اور بتانا چاہتا ہوں T S R programs firstly جب کمپائل کیے جائیں تو ضروری ہے کہ وہ ڈاٹ کام کی ایکسٹینشن کے ساتھ کمپائل کیے جائیں ڈاٹ کام کی فائل جنریٹ کرنے کے لیے آپ کے کمپائلر کے اندر سرٹن آپشنز ہوتی ہیں آپ آپشنس کے اندر جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاٹ کام کی فائل کس طرح سے جنریٹ کی جاتی ہے وہاں پہ ایک آپشن ہوگی جو کہ ڈاٹ کام کی فائل جنریٹ کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے آپ نے اس آپشن کو سیٹ کر دینا ہے تاکہ ڈاٹ کام کی فائل جنریٹ ہو عام طور پہ جب کمپائلر کوئی بھی ایگزی فائل جنریٹ کرتا ہے ایگزیکیوٹیبل فائل جنریٹ کرتا ہے وہ ڈاٹ ایگزی کی ایکسٹینشن اس کو دیتا ہے آپ نے کمپائلر کی سیٹنگز چینج کرنی ہے تاکہ وہ اس کو ڈاٹ ایگزی کی ایگزی کی ایکسٹینشن نہ دے اس کو ڈاٹ کام کی ایکسٹینشن دے ٹی ایس آر فائلس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈاٹ کام کی ایکسٹینشن کے ساتھ ایگزٹ کرتی ہوں ڈاٹ کام کی فائلس ایسی فائلس ہیں جن کا سائز جن کی کوڈ سکسٹی فور کلو نہیں کر سکتی اسی لیے ٹی ایس آر پروگرام جو ہیں ان کی کوڈ بھی فور کلو بائٹ سے ایکسیڈ نہیں کر سکتی تو T S R program sixty four kilobyte کے میکسیمم سائز ہو سکتا ہے اس سے بڑا یعنی کہ ایک سیگمنٹ پورے ایک سیگمنٹ کے اندر T S R program reside کر سکتا ہے اسی کے اندر اس کا ڈیٹا آئے گا اسی کے اندر اس کی کوڈ آئے گی اور اس کے اندر کوئی عام طور پہ اسٹیک سیگمنٹ نہیں ہوتا اس لیے ضروری ہے کہ ٹی ایس آر پروگرام کو as a dot com file generate کیا جائے secondly T S R programs کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ ان کو رن کریں تو ود ان دا کمپائلر رن نہ کریں یعنی کہ سرٹن کمپائلرس کے اندر آپشن ہوتی ہے کہ جب آپ کا پروگرام کمپائل ہو جاتا ہے تو پروگرام ساتھ ہی رن بھی کیا جا سکتا ہے اور رن ہونے کے بعد جب پروگرام ٹرمینیٹ ہوتا ہے تو واپس ایگزیکیوشن کمپائلر کے اندر آ جاتی ہے ٹی ایس آر پروگرام کے ساتھ ایسا کرنا مناسب نہیں ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس کو رن کرنے سے پہلے آپ اس کی ایگزی فائل میک کر لیں جب ایگزی فائل میک ہو جاتی ہے تو کمپائلر کو ایگزٹ کریں اور پھر ڈاس پروٹ پہ جا کے پھر سے آپ ایگزی فائل کو رن کریں ایگزی فائل ان فیکٹ جو کہ کام فائل ہونی چاہیے جب آپ کام فائل کو رن کریں گے تو پروگرام میموری ریزیڈنٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر اگر آپ کوئی دوسرا پروگرام رن کرتے ہیں تو وہ آپ کا جو پریویسلی پروگرام جو کام فائل آپ نے رن کی تھی وہ بھی میموری ریزیڈنٹ رہے گی اور دوسرا پروگرام بھی میموری کے اندر لوڈ ہو جائے گا تو یہ ٹی ایس آر پروگرامس کے کیس کے اندر احتیاط کرنی ضروری ہے ایک یہ کہ بدن the compiler T S R program کو نہیں ران کرنا چاہیے سیکنڈلی جب ٹی ایس آر پروگرام کو کمپائل کیا جائے تو as a dot com file کے طور پہ کمپائل کیا جائے تھرڈلی یہ جو آپ کو کوڈ لکھائی گئی تھی دکھائی گئی تھی یہ کوڈ ڈاٹ سی کی ایکسٹینشن کے ساتھ آپ نے سیو کرنی ہے اور پھر سی کے کمپائلر کے اندر اس کو ران کمپائل کرنا ہے عام طور پہ سی کے کمپائلر کے اندر جب کوڈ سیو کی جاتی ہے dot C P P by default dot C P P اس کو ایکسٹینشن دی جاتی ہے جو کہ سی پلس پلس کے لیے اسٹینڈ کرتا ہے لیکن یہ جو کوڈ لکھائی گئی تھی یہ ڈاٹ سی کی کوڈ ہے یعنی کہ پیور سی لینگویج کی کوڈ ہے جو نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے ہم اسی پوائنٹ سے آگے کنٹینیو کریں گے جس جس طرح ہم نے لاسٹ پروگرام کے اندر سکسٹی فائیو کو انٹرسپٹ کیا تھا اس کے لیے ایک ہم نے انٹرپٹ سروس روٹین بنائی تھی اور پھر دوسرے پروگرام میں سے انٹرپٹ کو کال کیا تھا اور کال کرنے پہ ہماری جو انٹرپٹ سروس روٹین تھی وہ رن ہوتی تھی اس کے اندر ہم نے انٹرپٹ 65 کی جو روٹین ہے اس کے اندر ہم نے سمپلی ایک اسٹرنگ کو پرنٹ کرایا تھا 21 ون بائی نائن ہیکس کو یوز کرتے ہوئے اب اسی پوائنٹ سے ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ڈفرنٹ انٹرپٹ سروس روٹینس آپ کو نمبر آف سروسز پرووائڈ کرتی ہیں جیسے کہ انٹرپٹ 21 ون ہیگز ہے اس کی سروس 0 ہے اس کی 1, 2, 3, 4 and so on number of services exit کرتی ہیں اس طرح انٹراپ ٹین ہے اس کی بھی نمبر آف سروسز ایگزٹ کرتی ہیں تو عام طور پہ جتنی بھی سافٹ ویئر انٹراپٹس ہیں ان کی نمبر آف سروسز ایگزٹ کرتی ہیں کوئی بھی انٹراپٹ سروس روٹین ہو اس کے لیے آپ سروس نمبر اسپیسیفائی کرتے ہیں اے ایچ رجسٹر کے اندر انفیکٹ جو انٹراپٹ سروس روٹینز ہیں وہ اے ایچ کے اندر پڑی ہوئی ویلیو کو چیک کرتی ہیں سے فار ایگزامپل آپ نے انٹراپٹ ٹوینٹی ون ہیگس کو انوو کیا انٹراپٹ ٹوینٹی ون ہیگس کو انوو کرنے کے بعد جب ون پہ جاتی ہے تو اس کے اندر آپ سمجھیں کہ ایک طرح کا کیس اسٹیٹمنٹ لگا ہوا ہے تو اس کیس اسٹیٹمنٹ کے اندر وہ اے ایچ کی کو چیک کرتی ہے اگر اے ایچ کی ویلو زیرو ہے تو اس نے زیرو والا فنکشن پرفارم کرنا ہے اگر ون ہے تو ون والا فنکشن پرفارم کرنا ہے اسی طرح نائن ہے تو اس نے نائن والا فنکشن پرفارم کرنا ہے اینڈ سو آن تو جتنی بھی اس کی سروسز ہیں ہر سروس کے لیے اس نے ایک چیک لگایا ہوا ہے اور ایک ڈفرینٹ فنکشن وہ پرفارم کرتی ہے تو یہی چیز ہم اپنی انٹرپٹ سروس روٹین کے اندر امپلیمنٹ کرتے ہیں آپ سلائیڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں جو پریویس پروگرام ہے اس کو ہی ہم نے تھوڑا سا ماڈیفائی کیا اس ایگزامپل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے بایوس ڈاٹ ایچ اور ڈاس ڈاٹ ایچ کو انکلوڈ کیا اس دفعہ ہم نے دو اسٹرنگز یوز کیے ہیں ایک ایس ٹی اور ایک S T one S T کو ہم نے انیشلائز کیا ہیلو ورلڈ کے ساتھ اور ڈالر سائن کے ساتھ ہی ٹرمینیٹ ہو رہی ہیں اور ایس ٹی ون کو ہم نے انیشلائز کیا ہیلو اسٹوڈینٹس کے ساتھ اور ڈالر سائن سے اس کو ٹرمینیٹ کیا گیا پھر ہمارے ہم نے ایک انٹرپٹ پوائنٹر ڈکلیئر کیا ہے interrupt procedure interrupt function pointer ہم نے ڈکلیئر کیا ہے اولڈ سکسٹی فائیو کے نام سے اور ہمارا ایک فنکشن ہے نیو اینڈ سکسٹی فائیو کے نام سے اس کا یہاں پہ پروٹوٹائپ ڈکلیئر ہوا ہوا ہے پھر مین پروگرام میں دیکھتے ہیں مین پروگرام کے اندر ہم نے گیٹ ویکٹر کیا سکسٹی فائیو کا اور اس کو اولڈ اینڈ کے اندر سیو کر لیا یعنی کہ انٹرپٹ سکسٹی فائیو کے ویکٹر کی جو پریویس ویلو ہے اس کو ہم نے اولڈ اینڈ پوائنٹر کے اندر سیو کر لیا نیکسٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر انٹرپٹ سکسٹی فائیو کہ ویکٹر کے اوپر ہم رائٹ کر رہے ہیں اس کو سیٹ کر رہے ہیں کس کا ایڈریس رائٹ کر رہے ہیں نیو سکسٹی جو کہ ہمارے پروگرام کا فنکشن ہے اس کا ایڈریس ہم رائٹ کر رہے ہیں آئی وی ٹی کے کے کے اوپر اوپر سکسٹی ویکٹر اور پھر اس پروگرام کو ریزیڈنٹ بنا دیا ہے کیپ کا اسٹیٹمنٹ یوز کرتے ہوئے اس کے لیے تھاؤزینڈ پیراگرافس ریزرو کیے ہیں اس جس کا مطلب ہے سکسٹین تھاؤزینڈ بائٹس اس کے لیے ریزرو ہو جائیں گے جس طرح لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب بھی ایک انٹرپٹ سروس روٹین کو آپ انٹرسیپٹ کرتے ہیں تو اس انٹرپٹ سروس روٹین کا میموری میں ریزائڈ کرنا ضروری ہے اس لیے جو پروسیجر آپ نے جس پروسیجر کا ایڈریس آپ نے آئی وی ٹی کے اوپر رائٹ کیا ہے ویکٹر کے اوپر رائٹ کیا ہے اس پروسیجر کو میموری میں ریزائڈ رکھنا ضروری ہے جس کے لیے ہم کیپ کو یوز کرتے ہیں اب ہم نیو اینڈ سکسٹی فائیو کا فنکشن دیکھتے ہیں نیو اینڈ سکسٹی فائیو کے فنکشن کے اندر بس تھوڑا سا چینج آیا لاسٹ پروگرام کے اندر ہم نے اس طرح سے کیا تھا کہ سمپلی اے ایچ کے اندر نائن موو کیا تھا ڈی ایکس کے اندر ایس ٹی کا ایڈریس ایڈریس موو موو کیا کیا تھا تھا تھا آف سائڈ اور انٹرپ ٹوینٹی ون ہیکس کو جنریٹ کر دیا لیکن اس کیس کے اندر ہم فرسٹلی اے ایچ کی ویلو کو چیک کرتے ہیں اگر اے ایچ کی ویلو زیرو ہے یعنی کہ اگر آپ نے سروس زیرو کال کی ہے انٹرپٹ سکسٹی فائیو کی اگر آپ نے سروس زیرو کال کی ہے اس کیس میں اے ایچ کے اندر نائن پلیس کرتا ہے ڈی ایکس کے اندر ایس ٹی کا ایڈریس موو کرتا ہے اور انٹرپٹ کو جنریٹ کرتا ہے جس کے ریزلٹ میں اسٹرنگ ایس ٹی پرنٹ ہوگی جس کے کانٹینٹس ہیں ہیلو ورلڈ یعنی کہ اسکرین کے اوپر آپ کو ہیلو ورلڈ پرنٹ ہوا ہوا نظر آئے گا اور اگر اے ایچ کے اندر ویلو ون ہوتی ہے تو اس کیس کے اندر ڈی ایکس کے اندر ایس ٹی ون کا آف سیٹ ڈریس موو ہوگا باقی اے ایچ کے اندر اسی طرح سے سروس نمبر نائن موو ہونا ہے ٹوینٹی ون ہیگس کی انٹرپٹ جنریٹ ہوگی اور اس کیس کے اندر اسٹرنگ جو پرنٹ ہوگی وہ ہیلو اسٹوڈنٹس پرنٹ ہوگی یعنی کہ ہم نے دو سروسز پرووائڈ کر دی ہیں ایک سروس زیرو ہے اور ایک سروس ون ہے انٹرپٹ سکسٹی فائیو کی ہی دو سروسز ہیں سروس زیرو اور سروس ون اب اس پروگرام کو ہم نے میمری کے اندر ریزائڈ کر دیا یہ پروگرام ہمارا ٹی ایس آر پروگرام ہے یہ میمری کے اندر ریزیڈنٹ ہو گیا ہے اس کے ریزیڈنٹ ہونے کے بعد اگر ہم کوئی دوسرا پروگرام رائٹ کرتے ہیں اور دوسرے پروگرام کے through interrupt sixty five hex کو کال کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے نیکسٹ سلائڈ کے اندر دیکھتے ہیں ہم نے ایک اور پروگرام لکھا ہے یہ سمپل پروگرام ہے اس کے اندر ہم انٹرپٹ 65 فائیو ہے اس کو دو دفعہ جنریٹ کر رہے ہیں فرسٹ ٹائم جب ہم جنریٹ کر رہے ہیں تو اے ایچ کے اندر ویلو ون موو کی ہے نیکسٹ ٹائم جب جنریٹ کر رہے ہیں تو اے ایچ کے اندر ویلو زیرو موو کی ہے یعنی کہ فرسٹ ٹائم اس کی ہم سروس ون کال کر رہے ہیں اور نیکسٹ ٹائم ہم اس کی سروس زیرو کال کر رہے ہیں جب ہم سروس ون کال کریں گے تو اس کیس کے اندر آپ کے سامنے اسٹرنگ پرنٹ ہوگی ہیلو اسٹوڈینٹس اور جب آپ سروس زیرو انووک کریں گے تو آپ کے سامنے اسٹرنگ پرنٹ ہوگی ہیلو ورلڈ تو اس طرح سے آپ نے انٹرپٹ سکسٹی فائیو کو دو سروسز دے دیا اگر آپ نے زیادہ سروس دینی ہے تو آپ پورا ایک اسٹیٹمنٹ سوئچ اسٹیٹمنٹ یوز کر سکتے ہیں جس کے اندر کہ آپ ویریس ویلیوز کو آپس میں کمپیئر کر کے اکارڈنگلی آپریشن پرفارم کر سکتے ہیں تو اس طرح سے عام طور پہ جتنی بھی انٹرپٹ سروس روٹینس ہیں ان کو ویریس سروسز پرووائڈ کرنے کا چانس مل سکتا ہے یہ ہم نے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ انٹرپٹ سروس روٹینس کو آپ کیسے لکھ سکتے ہیں اور آج ہم نے دیکھا ہے کہ انٹرپٹ سروس روٹینس کو آپ ویریس فنکشنس کس طرح سے اسائن کر سکتے ہیں یہ تو طریقہ تھا کہ ایک اپنی آپ نے خود ایک نئی انٹرپٹ سروس روٹین لکھنی ہے تو کس طرح سے لکھیں گے یہ سرٹن اس کی بیسکس تھی ان بیسک اصولوں کو فالو کرتے ہوئے آپ انٹرپٹ سروس روٹین لکھ سکتے ہیں کوئی بھی اپنی انٹرپٹ سروس روٹین لکھ سکتے ہیں لیکن جو آلریڈی موجود انٹرپٹ سروس روٹینس ہیں کیا ہم اس کو آلٹر کر سکتے ہیں جو انٹرپٹ سروس روٹینس آلریڈی موجود ہیں ان کو آلٹر کرنا بھی پاسبل ہے ان کو ٹیمپر کرنا بھی پاسبل ہے لیکن اس کے اندر ہمیں یہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ آلریڈی ایک سرٹن فنکشن پرفارم کر رہی ہیں اور اگر وہ فنکشن نہ پرفارم ہو سکا تو سسٹم فیل کر سکتا ہے فار ایگزامپل ایک کی بورڈ کی انٹرپٹ ہے کوئی جو کی بورڈ کے آپریشنز ہیں وہ اس انٹرپٹ سروس روٹین کے تھرو پرفارم کیے جاتے ہیں اگر آپ اس کو چینج کر دیتے ہیں اس کے ویکٹر کے اوپر اپنی کسی پروسیجر کا ایڈریس پلیس کر دیتے ہیں تو جب بھی کی بورڈ کی انٹرپٹ کال کی جائے گی آپ کا اپنا فنکشن کال کیا جائے گا لیکن اس کیس کے اندر جو اصل کی بورڈ والا اس نے ٹاسک پرفارم کرنا تھا وہ ٹاسک نہیں پرفارم ہو سکے گا جس کی وجہ سے کی بورڈ کی ان پٹ آؤٹ پٹ جو ہے متاثر ہو سکتی ہے اسی طرح سے کوئی بھی انٹرپٹ سروس روٹین جو کہ ایک input output operation perform کر رہی ہے فار اے سرٹن ڈیوائس اس کو اگر آپ چینج کر دیتے ہیں ٹیمپر کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ اپنے انٹرپٹ کا اپنے پروسیجر کا آپ ایڈریس پلیس کر دیتے ہیں تو اس کیس کے اندر جو اصل انٹرپٹ کا فنکشن ہے وہ نہیں پرفارم ہو سکتا تاکہ اصلی انٹرپٹ کا جو فنکشن ہے وہ پرفارم ہو سکے اس کے لیے ہمیں سرٹن کیئر کرنی پڑے گی آئیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیئر کیا ہے انٹرپٹس کو ہم انٹرسپٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے جو طریقہ یوز کیا جاتا ہے اس کو انٹرپٹ انٹرسپشن کہتے ہیں یا انٹرپٹ اسٹیلنگ کہتے ہیں یا انٹرپٹ ہکس کہتے ہیں یہ تینوں ٹرمز جو ہیں ٹرمز ہیں تو انٹرپٹس کو انٹرسپٹ کرنا ایک ہی بات ہے اب دیکھتے ہیں ہیں کہ انٹرپٹس کو ہم کس طرح سے کر سکتے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک انٹرپٹ نارملی اپنی ایگزیکشن کس طرح سے پرفارم کرتی ہے ایک پروگرام اپنی نارمل ایگزیکیوشن پرفارم کر رہا ہے کسی انسٹنس پہ اس کی ایگزیکشن انٹرپٹ ہوتی ہے اس انسٹنس کے اوپر انٹرپشن پہ ایگزیکیوشن برانچ کر جائے گی on to an interrupt service routine وہ انٹرپٹ سروس روٹین کیا کر رہی ہے کوئی input output operation perform کر رہی ہے یا اس کے لیے کمپیوٹیشن پرفارم کر رہی ہے جو ہی وہ کمپیوٹیشنس کمپلیٹ ہوتی ہیں تو ایگزیکشن واپس ریٹرن کر سکتی ہے to the point of interruption یعنی کہ جس پوائنٹ سے اس کی ایگزیکشن انٹرپٹ ہوئی تھی واپس اسی پوائنٹ پہ ایگزیکشن ریٹرن کر جائے گی اس طرح سے جو پریویسلی وہ کمپیوٹیشن پرفارم کر رہا تھا پروسیسر وہ بھی پرفارم ہوتی رہیں گی اور ساتھ ساتھ جو انپٹ آؤٹ پٹ آپریشن کے لیے ریکوائرڈ کمپیوٹیشن ہیں وہ بھی پرفارم ہوتی رہیں گی یہ تو کیس ہے ایک نارمل انٹرپشن کا اب اگر آپ انٹرپٹ سروس روٹین کے ساتھ آلٹر کرتے ہیں اس کے ساتھ ٹیمپر کرتے ہیں تو اس کیس میں کیا سچویشن ہوگی نیکسٹ سلائیڈ کے اندر ہم نے یہ کیا ہے کہ ایک سرٹن انٹرپٹ سروس روٹین ہے اس انٹرپٹ سروس روٹین کا ایڈریس ہم نے چینج کر دیا ہے یعنی کہ اس کا ویکٹر چینج کر دیا ہے اور اس ویکٹر پہ ہم نے اپنی نئی روٹین نیو روٹین کا ایڈریس پلیس کر دیا اب جب بھی انٹرپٹ اکر ہوگی تو ہماری نیو روٹین کال ہوگی آپ جس طرح سے سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرپشن کے اوپر نیو روٹین انووک ہوئی ہے نیو روٹین نے اپنی کمپٹیشن پرفارم کی ہیں اور جب اس کی کمپٹیشن کمپلیٹ ہوئی ہیں تو ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ واپس مین پروگرام کے اندر ریٹرن کر جائے لیکن اگر واپس مین پروگرام کے اندر ریٹرن کرے گی تو جو اصل انٹرپٹ کا فنکشن تھا وہ نہیں پرفارم ہو سکے گا آپ کے اپنے پروسیجر نے تو اپنی کمپٹیشن پرفارم کر لی ہیں لیکن اگر یہ کوئی کی بورڈ کی انٹرپٹ تھی یا کوئی ڈسک کی انٹرپٹ تھی تو جو ڈسک کا آپریشن ہے وہ نہیں پرفارم ہو سکے گا تاکہ وہ input output operation بھی پرفارم ہو سکے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اصل انٹرپٹ کو کال کریں اصل انٹرپٹ کو in the end of the routine جو آپ کی اپنی نئی روٹین ہے اس کے اینڈ کے اندر اصل روٹین کو کال کیا جا سکتا ہے جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اینڈ میں آپ نے اوریجنل روٹین کو کال کیا اوریجنل روٹین کا ایڈریس آپ کے پاس کہاں سے آیا وہ آپ کے پاس آئی وی ٹی سے ہی آیا آئی وی ٹی میں اوریجنلی اس کا ایڈریس پڑا ہوا تھا وہ آپ نے کہیں سیو کر لیا اور نیو روٹین کا ایڈریس پلیس کر دیا جب انٹرپٹ سروس روٹین آ کر ہوگی تو نیو روٹین کی ایگزیکیوشن ہوگی نیو روٹین کی ایگزیکیوشن کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ اوریجنل روٹین کی ایگزیکیوشن پہ برانچ کر سکتے ہیں کیونکہ اوریجنل روٹین کا ایڈریس آپ نے اپنے پروگرام کے اندر کہیں سیو کر لیا اب جب اوریجنل روٹین اپنی ایگزیکیوشن کمپلیٹ کرے گی تو ایگزیکشن واپس نیو روٹین کے اندر ریٹرن کر جائے گی اور نیو روٹین پھر اپنی کمپلیشن پرفارم کر کے واپس ایگزیکشن مین پروگرام کے اندر ریٹرن کر سکتی ہے یعنی کہ اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ایک طرح سے انٹرپٹ کو انٹرسپٹ کر لیا انٹرسپٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی انٹرپٹ اکر ہوگی آپ کا اپنا پروسیجر ایگزیکیوٹ ہوگا اور پروسیجر ایگزیکشن کے بعد جو اوریجنل انٹرپٹ کال کی گئی تھی وہ بھی انوو کی جا سکتی ہے اور جو کہ عام طور پہ کرنی پڑتی ہے ادر وائز ریزلٹس آپ کے پاس صحیح نہیں آتے اور دوسرا کیس یہ ہو سکتا ہے انٹرپٹ انٹرسپشن کا کہ آن انٹرپٹ ایگزیکشن برانچ کر جائے گی نیو روٹین پہ نیو روٹین اوریجنل روٹین کو کال کرے گی اوریجنل روٹین اپنی ایگزیکشن کمپلیٹ کرنے کے بعد واپس نیو روٹین میں ریٹرن کرے گی اور باقی کی نیو روٹین پھر اپنی کمپلیٹ کرے گی اپنی کمپیوٹیشن پرفارم کرے گی اور ایگزیکشن واپس مین پروگرام کے اندر ریٹرن کر جائے گی اس طرح کی انٹرسپشن صرف پاسبل ہے in case of software interrupt جو اس سے پریویس انٹرسپشن تھی وہ سافٹ ویئر کے اندر بھی پاسبل ہے اور ہارڈ ویئر انٹرپٹس کے اندر بھی پاسبل ہے لیکن یہ والی انٹرسپشن صرف پاسبل ہے in case of software interrupt اگر ہارڈ ویئر انٹرپٹ کے کیس کے اندر آپ اس طرح سے انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو ایگزیکشن صحیح نہیں ہوگی ہارڈ ویئر کے جو ان پٹ آؤٹ پٹ آپریشنز ہیں وہ صحیح طرح سے پرفارم نہیں ہو سکیں گے مے بی جو ان پٹ آؤٹ پٹ ریسیو ہوئی ہے یا جو سینڈ کرنی ہے اس کا کچھ ڈیٹا ضائع ہو جائے اگر اس طریقے سے انٹرسیپشن کی جائے انٹرپٹ انٹرسیپشن کا ہمیں یہ ایڈوانٹیج ہے کہ اگر آپ کو اپنا پروسیجر ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ ایگزیکیوٹ کروا سکتے ہیں اس کو فور گراؤنڈ کے اندر رن کر سکتے ہیں ان ادر ورڈز کیا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی input output operation perform ہو رہی ہے اور ان پٹ آؤٹ پٹ آپریشن کے ساتھ ساتھ آپ کا اپنا کوئی پروسیجر بھی فور گراؤنڈ کے اندر رن کرتا جائے تو یہ پاسبل ہے تھرو انٹرپٹ انٹرسپشن کیا آپ چاہتے ہیں کہ جب پرنٹر کے اوپر آؤٹ پٹ جاتی ہے تو پرنٹر کے اوپر جب آؤٹ پٹ جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اپنا بھی کوئی پروسیجر ایگزیکیوٹ کرے تو اس کے لیے آپ پرنٹر کی انٹرپٹ کو انٹرسپٹ کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی پرنٹر کی انٹرپٹ کال کی جائے گی تو آپ کا اپنا پروسیجر ایگزیکیوٹ ہوگا آپ کا اپنا پروسیجر تاکہ باقی کام صحیح طرح سے ہوتے رہیں ایگزیکیوشن کے بعد اصل پرنٹر کے انٹرپٹ کو کال کر لے گا یا پھر اگر کوئی ڈسک کے آپریشنز ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ڈسک کے آپریشنس کے ساتھ آپ کا اپنا کوئی پروسیجر ایگزیکیوٹ ہوتا رہے تو آپ ڈسک کے انٹرپٹ کو انٹرسپٹ کر لیں گے جب بھی ڈسک کی انٹرپٹ کال ہوگی آپ کا اپنا پروسیجر کال ہوگا وہ اپنی کمپیوٹیشنس پرفارم کرے گا اور کمپیوٹیشن پرفارم کرنے کے بعد اصل انٹرپٹ سروس روٹین کو کال کر لے گا تاکہ ڈسک کے آپریشن جو ہیں وہ بھی صحیح طرح سے پرفارم ہوتے رہیں اگر اس کے اندر سمجھنے والی پوائنٹ یہ ہے کہ اصل جو انٹرپٹ سروس روٹین ہے اس کو کال کرنا بہت ضروری ہے in most of the cases ان کو کو اس کال کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ جو اصل انٹرپٹ سروس روٹین ہے اس نے input output operation perform کرنا ہے اگر آپ اصل انٹرپٹ سروس روٹین کو کال نہیں کرتے تو آپ کا اپنا پروسیجر تو ایگزیکیوٹ ہو جائے گا لیکن جو اصل input output operation require تھا پرفارم ہونے کے لیے وہ نہیں ہو سکتے ہو سکے گا آپ انٹینشلی ایسا کر سکتے ہیں کہ جو اصل روٹین ہے اس کو نہ کال کریں جو اصل انٹرپٹ سروس روٹین ہے اس کو نہ کال کریں انٹینشلی آپ کو تب کرنے کی ضرورت پڑے گی آپ اگر چاہتے ہیں سلیکٹو ہونا چاہتے ہیں about input output operation آپ چاہتے ہیں کہ یہ والا particular input output operation perform ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تو وہاں پہ آپ اپنی روٹین کے اندر چیک لگا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی مرضی کے مطابق input output operation perform ہو رہا ہے اگر مرضی کے مطابق ہو رہا ہے تو آپ اصل روٹین کو کال کر لیں اگر مرضی کے مطابق نہ ہو رہا تو آپ وہاں سے ریٹرن کر جائیں اصل روٹین کو نہ کال کریں تو یہ بیسک اے سینس ہے آف انٹرپٹ انٹرسپشن کہ بیک گراؤنڈ کے اندر آپ کا پروسیجر بھی ایگزیکیوٹ ہوتا رہے گا اور input output operation بھی پرفارم ہوتے رہیں گے آئیں دیکھتے ہیں کہ پروگرامیٹکلی آپ کس طرح سے انٹرپٹ سروس کو انٹرسپٹ کر سکتے ہیں یہ ایک سمپل ٹیمپلیٹ ہے جو کہ بتاتا ہے کہ انٹرپٹس کو آپ کس طرح سے انٹرسپٹ کر سکتے ہیں اس کیس کے اندر آپ کو جو ایگزامپل نظر آ رہی ہے اس کے اندر ہم انٹرپٹ ایٹ کو انٹرسپٹ کر رہے ہیں ہم نے ایک پوائنٹر ڈکلیئر کیا ہے اولڈ کے نام سے یہ انٹرپٹ ٹائپ کے فنکشن کو پوائنٹ کرنے کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے مین پروگرام کے اندر ہم انٹرپٹ ایٹ کا ویکٹر اولڈ کے اندر اسٹور کر لیتے ہیں اور پھر نیکسٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر ہمارا اپنا ایک پروسیجر ہے انٹرپٹ کا پروسیجر ہے نیو انٹ اس کا ایڈریس انٹرپٹ ایٹ کے ویکٹر کے اوپر رائٹ کر دیتے ہیں سیٹ کر دیتے ہیں یعنی کہ اب جب بھی انٹرپٹ ایٹ کال ہوگی تو نیو انٹ کا پروسیجر کال ہوگا اور اس کے بعد پروگرام کو ہم نے ریزیڈنٹ کر دیا میموری کے اندر کیپ کا فنکشن یوز کرتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں اگین یہاں پہ ہم تھاؤزینڈ پیراگرافس کو سائن کر رہے ہیں تھاؤزینڈ کوئی فکس نہیں ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے upon the size of program اگر پروگرام کا سائز کم ہے آپ تھاؤزینڈ سے کم بھی کر سکتے ہیں اگر زیادہ ہے تو مے بی آپ کو تھاؤزینڈ سے زیادہ کرنا چاہیے تو یہ پروگرام کا سائز جب کمپائل ہو جاتا ہے پروگرام اس کے بعد ڈسائڈ کیا جا سکتا ہے کہ کیپ آپ کو کتنا رکھنا چاہیے پھر نیو انٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس دو آپشنز ہیں ایک آپشن یہ ہے کہ آپ پہلے اپنی پروسیسنگ پرفارم کر لیں جو بھی آپ انسٹرکشنز ایگزیکیوٹ کروانا چاہتے ہیں جو بھی کمپٹیشنس پرفارم کرنا چاہتے ہیں آپریشنس پرفارم کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر لیں اور آپریشنس جب آپ کے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ اصل انٹرپٹ کو کال کر لیں اصل انٹرپٹ کا ایڈریس آپ نے کہاں پہ اسٹور کیا ہوا ہے اولڈ کے اندر اسٹور کیا ہوا ہے تو جس طرح سے آپ کو یہ اسٹیٹمنٹ نظر آ رہا ہے اسٹارک اولڈ اور آگے پیرنتھس کے آپ اس طرح سے اس پروسیجر کو انووک کر سکتے ہیں جو کہ اصل انٹرپٹ سروس روٹین کا ایڈریس ہولڈ کر رہا ہے یہ پوائنٹر اصل انٹرپٹ سروس روٹین کا ایڈریس ہولڈ کر رہا ہے اس طرح سے اصل انٹرپٹ سروس روٹین انووک ہو جائے گی یعنی کہ آپ اپنی کمپٹیشنس پرفارم کرنے کے بعد اصل انٹرپٹ سروس روٹین کو کال کر رہے ہیں جس طرح سے ہم نے پریویس سلائڈ کے اندر دیکھا ہے یہ پریویس سلائڈ کو ہی ریفلیکٹ کر رہی ہے یہ کوڈ کہ آپ کی ایگزیکیوشن پروگرام کی ایگزیکیوشن انٹرپٹ ہوتی ہے انٹرپٹ ہونے پہ ایگزیکیوشن نیو انٹ پہ جائے گی نیو انٹ اپنی کمپٹیشنس پرفارم کرے گا کمپٹیشنس پرفارم کرنے کے بعد اصل انٹرپٹ سروس روٹین کو کال کرے گا اصل انٹرپٹ سروس روٹین اپنا input output operation perform کرے گی input output operation perform کرنے کے بعد واپس ریٹرن کرے گی نیو انٹ کے اندر اور نیو انٹ جو ہے واپس مین پروگرام کے اندر ریٹرن کر جائے گا یا دوسری آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ پہلے اولڈ کو کال کر لیں جو اولڈ روٹین ہے اس کو آپ نیو انٹ کے بالکل اسٹارٹ میں کال کر لیں جب اسٹارٹ میں کال کریں گے تو پہلے old old routine routine execute ہوگی کی کمپیوٹیشن کمپلیٹ ہوں گی اور جب وہ ریٹرن کرے گی تو نیو انٹ میں ریٹرن کرے گی نیو انٹ کے اندر باقی جتنے اسٹیٹمنٹس ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہوں گے اور نیو انٹ کی ایگزیکشن کمپلیٹ ہونے کے بعد ایگزیکشن واپس مین پروگرام کے اندر ریٹرن کر جائے گی تو وہ جو پچھلی آپ نے دونوں سلائڈ دیکھی ہیں اس کی ریفلیکشن آپ کو اس ٹیمپلیٹ کے اندر نظر آ سکتی ہے اگر ابھی بھی آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے جو پریکٹس کرتے جائیں گے بات سمجھ میں آتی جائے گی یہ بہت آسان ہے اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں ہم اس کا ضرور ان شاء اللہ تعالیٰ جواب دیں گے اسی چیز کو مزید الیبوریٹ کرنے کے لیے ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں of timer interrupt timer interrupt ایک ہارڈ ویئر انٹرپٹ ہے اس ہارڈ ویئر انٹرپٹ نے ہر سیکنڈ کے اندر تقریباً ایٹین پوائنٹ آ کر ہونا ہوتا ہے یعنی کہ تقریباً one eight of a second کے بعد یہ timer interrupt by means of hardware invoke ہوتی ہے کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے اس ٹائمر انٹرپٹ کے بارے میں کہ by means of software invoke ہوتی ہے یا آپ نے اس کو خود سے انووک کرنا ہوتا ہے آپ نے اس کو خود سے نہیں انووک کرنا ہوتا ہے یہ سافٹ ویئر انٹرپٹ نہیں ہے سافٹ ویئر انٹرپٹ کو by means of program invoke کیا جاتا ہے یہ ہارڈ ویئر انٹرپٹ ہے یہ by means of hardware invoke ہوتی ہے کوئی آپ کے سی پی یو آپ کے کمپیوٹر کے اندر کوئی ایسا ہارڈ ویئر لگا ہوا ہے جس کی مدد سے یہ انووک ہو رہی ہے automatically eighteen point two times per second invoke ہوتی ہے یعنی کہ ہر ون ایٹین سیکنڈ کے بعد یہ انٹرپٹ سروس روٹین انووک ہو رہی ہے اس کا نمبر ہے انٹرپٹ ایٹ یعنی کہ آئی بی ٹی کے اندر جو ایٹ انڈیکس ہے اس کے اندر اس کا ویکٹر پڑا ہوا ہے انٹرپٹ ایٹ انووک ہوتی ہے ہر one eighteenth of a second کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹائمر انٹرپٹ کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اس کو آگے چل کے ایگزامپلس کے اندر میں الیبوریٹ کروں گا کہ آپ اس کو کس پرپز کے لیے یوز کر سکتے ہیں ویریس پرپز کے لیے یوز کی جا سکتی ہے اس کو جب پروگرامنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم آئیں گے تو ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم نے اس کو کس پرپز کے لیے یوز کرنا ہے فیو ایگزامپلز ہم پہلے ڈسکس کریں گے ان ایگزامپلز کے اندر ہمیں کچھ اور نالج uh, بھی چاہیے کچھ اور ڈسکرپشن بھی چاہیے ایک اور ڈسکرپشن جو کہ میں آپ کو جس کے بارے میں بتانا چاہوں گا وہ ہے of BIOS data area BIOS جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا تھا ایک فرم ویئر ہے جو کہ ریزائڈ کرتا ہے ود ان دا مین میمری اس کا آپ کو ایڈریس بھی بتایا تھا F zero zero zero segment اور زیرو آف سیٹ اس ایریا کے اوپر BIOS as a firmware reside کرتا لیکن کیونکہ یہ فرم ویئر ہے ریڈ اونلی میمری ہے اس کے اندر جو ویلوز پڑی ہوئی ہیں ان کو آپ رائٹ نہیں کر سکتے یعنی کہ آم پروگرامنگ کے تھرو آپ اس پر پڑی ہوئی ویلو کو رائٹ نہیں کر سکتے جسٹ ریڈ کر سکتے ہیں اگر بایوس کے اندر بھی سرٹن روٹینس ہیں آف کورس آپ جب کوئی روٹین لکھتے ہیں تو اس کے اندر سرٹن ویریبلس بھی آپ کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں جن کی ویلوز رائٹ بھی ہوتی ہیں ریڈ بھی ہوتی ہیں لیکن بایوس بایوس جو ہے روم بایوس جو ہے اس کے اندر کیونکہ وہ روم کی بنی ہوئی ہے ویلو ریڈ تو کی جا سکتی ہے رائٹ نہیں کی جا سکتی تو بایوس سے باہر ریم کے اندر کچھ ایسا ایریا ہے جو کہ بایوس کے لیے ریزروڈ ہے یعنی کہ بایوس کی روٹینز اس ایریا کے اندر اپنے ویریبلس کو اسٹور کر سکتی ہے وہ کیا ایریا ہے وہ ایریا ہے 40 سیگمنٹ اور زیرو آف سیٹ یعنی کہ 40 اسٹارٹنگ سیگمنٹ ہے اور زیرو آف سیٹ سے یہ بایوس ڈیٹا ایریا اسٹارٹ کرتا ہے عام پی سیز کے اندر یہ 100 ہیگز بائٹس یعنی کہ 256 ففٹی بائٹس آکوپائی کرتا اس کے اندر ویریئس ویریبلس پڑے ہوئے ہیں ہم تمام ویریبلس کو تو ابھی فی الحال ڈسکس نہیں کر سکتے آنے والی ایگزامپل کے اندر جس ویریبل کو ہم یوز کرنے والے ہیں اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے ایک ایڈریس کے اوپر فورٹی کولن سیونٹین کے اوپر ایک ویریبل پڑا ہوا ہے جو کہ کی بورڈ کا اسٹیٹس آپ کو بتاتا ہے نیکسٹ سلائڈ کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ ویریبل ہمیں کی بورڈ کے اسٹیٹس کے بارے میں کیا انفارمیشن دیتا ہے یہ ویریبل ایک بائٹ کا ویریبل ہے اس کے اندر ہر بٹ ایک سرٹن کی بورڈ اسٹیٹس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس بائٹ کے اندر جو زیروتھ بٹ ہے زیروتھ بٹ کا مطلب ہے کہ جب آپ اس سلائڈ کو دیکھ رہے ہیں تو رائٹ موسٹ جو بٹ ہے وہ زیروتھ بٹ ہے زیروتھ بٹ آپ کو شفٹ کی کے اسٹیٹس کے بارے میں بتاتا ہے عام طور پہ کی بورڈز کے اندر دو شفٹ کیز ہوتی ہیں ایک رائٹ شفٹ کی کھلاتی ہے ایک لیفٹ شفٹ کی کھلاتی ہے زیروتھ بٹ آپ کو بتا رہا ہے کہ رائٹ شفٹ کی اس وقت پریس ہوئی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہوئی ان کیس وہ پریس ہوئی ہوئی ہے تو اس بٹ کی ویلو 1 ہوگی اگر نہیں ہوئی ہوئی تو اس بٹ کی ویلو 0 ہوگی اسی طرح سے جو بٹ نمبر 1 ہے اگر آپ لیفٹ سائڈ کے اوپر جاتے جائیں تو جو نیکسٹ بٹ آئے گا وہ بٹ نمبر 1 ہے بٹ نمبر 1 آپ کو اسپیسیفائی کر رہا ہے لیفٹ شفٹ کی کا اسٹیٹس اس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ لیفٹ شفٹ کی پریس ہوئی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہوئی اگین اگر پریس ہوئی ہوئی ہے تو اس کی ویلو 1 ہونی چاہیے اگر نہیں ہوئی ہوئی اس کی ویلو 0 ہونی چاہیے جو سیکنڈ بٹ ہے بٹ نمبر ٹو جو ہے وہ کنٹرول کی کے اسٹیٹس کو اسپیسیفائی کرتا ہے اگر کنٹرول کی پریس ہوئی ہوئی ہے تو اس کی ویلو ون ہوگی اگر نہیں ہوئی ہوئی اس کی ویلو زیرو ہوگی کوئی سی بھی کنٹرول کی ہو سکتی ہے اسی طرح جو بٹ نمبر تھری ہے bit number three alt key کے اسٹیٹس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے اگر آلٹ کی کی پریس ہوئی ہوئی ہے تو اس کی ویلو ون ہے نہیں ہوئی ہوئی تو اس کی ویلو زیرو ہے bit number four scroll lock کے اسٹیٹس کو اسپیسیفائی کرتا ہے اگر آپ نے اسکرول لاک کیا ہوا ہے تو اس کیس کے اندر اس بٹ کی ویلو ون ہوگی اگر نہیں کیا ہوا اس بٹ کی ویلو زیرو ہوگی اگر آپ نے نم لاک کیا ہوا ہے تو بٹ نمبر فائیو جو ہے اس کی ویلو ون ہوگی اگر نہیں کیا ہوا اس کی ویلو زیرو ہوگی اسی طرح بٹ نمبر سکس سیٹ ہوگا کیپس لاک کے کیس میں اگر کیپس لاک کیا ہوا ہے اور اگر نہیں کیا ہوا تو اس کیس کے اندر اس کی ویلو زیرو ہوگی اور بٹ نمبر سیون جو ہے انسرٹ کی کا اسٹیٹس بتاتا ہے کہ انسرٹ کی کی پریس ہوئی ہوئی ہے اگر ہوئی ہوئی ہے تو ون ہے اگر نہیں ہوئی ہوئی تو اس کی ویلیو زیرو ہے تو یہ آپ سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا ایک ورڈ ہے اور اس ورڈ کی ویلیو آپ کو کی بورڈ کا اسٹیٹس دے رہی ہے اس کے اندر ڈفرینٹ بٹس آپ کو کی بورڈ کا اسٹیٹس ریپرزینٹ کرنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں نیکسٹ آنے والی پروگرام آنے والا جو پروگرام ہے اس ایگزامپل کے اندر ہم اسی ایک بائٹ کو یوز کریں گے اور اس کے اندر ہم اسٹیٹس کو کسی کی بورڈ اسٹیٹس کو یوز کریں گے اور اس کو اس کے ساتھ ٹیمپر کریں گے تو یہ terminate and stay resident program ہے جو کہ انٹرپٹ ایٹ کو استعمال کرتا ہے سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے ایک پوائنٹر ڈکلیئر کیا ہے اولڈ کے نام کا یہ ایک انٹرپٹ ٹائپ کے فنکشن کو پوائنٹ کرنے کے لیے یوز ہو رہا ہے اور نیو کے نام کا آپ نے ایک انٹرپٹ فنکشن ڈکلیئر کیا پھر اس کے اندر جو نئی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک فار پوائنٹر ڈکلیئر کیا ایس سی آر نام کا ایک فار پوائنٹر ہے یہ ایک کریکٹر کو پوائنٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے فار پوائنٹر جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا اس طرح کا پوائنٹر ہے جو کہ فار ایڈریس کو اسٹور کر سکتا ہے فار ایڈریس سے مطلب ہے segment and offset far address کو اسٹور کرنے کے لیے آپ کو فور بائٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں ٹو بائٹس سیگمنٹ کے لیے کیونکہ سیگمنٹ ایڈریس سکسٹین بیٹ کا ہوتا ہے اور ٹو بائٹس آف سیٹ کے لیے کیونکہ آف سیٹ بھی سکسٹین بٹ کا ہوتا ہے تو ایس سی آر ایک فار ایڈریس ہے فار پوائنٹر ہے اس کی ویلیو کو ہم انیشلائز کر رہے ہیں ایک بڑی سی ویلیو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے zero zero four zero zero zero one seven یہ ایک ڈبل اس ڈبل ہائر کی ویلیو ہے فورٹی اور لوور ورڈ کی ویلیو ہے سیونٹین یعنی کہ اس فار ایڈریس کے اندر جو ہائر ورڈ ہے جو سیگمنٹ ہے اس کی ویلیو فورٹی ہے اور جو لوور ورڈ ہے جو کہ آف سیٹ ہے اس کی ویلو 17 ہے اس کو ٹائپ کاسٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی کیونکہ جب اس طرح سے ہم نے پوری ویلو لکھی ہے تو یہ کانسٹنٹ انٹیجر ہے جبکہ ہم اس کو اسائن کر رہے ہیں ایک کریکٹر فار پوائنٹر کے اندر تو اس کو کریکٹر فار پوائنٹر کے طور پہ ٹائپ کاسٹ کرنا پڑے گا جب ایس سی آر کے اندر ہم یہ ویلو سائن کر رہے ہیں تو ایس سی آر کے اندر جو ویلو اسٹور ہوگی لو ورڈ کے اندر وہ 17 ہے اور ہائر ورڈ کے اندر 40 جب ایس سی آر کی مدد سے آپ کسی میمری ایڈریس کو پوائنٹ کریں گے تو وہ میمری ایڈریس بنے گا 40 سیگمنٹ اور 17 آف سیٹ اور اس ایڈریس پہ پڑے ہوئے ایک کریکٹر کو آپ ریٹریو کر سکتے ہیں پھر مین پروگرام کے اندر دیکھتے ہیں مین پروگرام کے اندر ہم سمپلی انٹرپٹ 8 کے ویکٹر کو گیٹ کر رہے ہیں اور گیٹ کر کے اولڈ کے اندر اسٹور کر رہے ہیں یعنی کہ ہمارا انٹرپٹ فنکشن پوائنٹر جو تھا اولڈ اس کے اندر ہم نے انٹرپٹ ایٹ کے پریویس ویکٹر کو اسٹور کر لیا اور پھر انٹرپٹ ایٹ کے ویکٹر کو ہم نے سیٹ کر دیا ری رائٹ کر دیا اس کے اندر ہم نے کس کی ویلو رائٹ کیا اپنے نیو فنکشن کی ویلو نیو فنکشن کا ایڈریس رائٹ کر دیا اب جب بھی انٹرپٹ ایٹ انوک ہوگی تو ہمارا نیو فنکشن انوک ہوگا اور یہ کرنے کے بعد اس پروگرام کو میمری ایگزٹ کر دیا ہے اور میموری ریزیڈنٹ بنا دیا ہے کیپ کا فنکشن یوز کرتے ہوئے اس کے لیے تھاؤزینڈ پیراگرافس جو ہیں میمری میں ایلوکیٹ ہو گئے یعنی کہ سکسٹین تھاؤزینڈ پروگرام کے لیے ایلوکیٹ ہو گئے پھر نیو کے پروسیجر کے اندر دیکھیں نیو کے پروسیجر کے اندر ہم سکسٹی فور اسائن کر رہے ہیں کس ویلو کو پوائنٹر ایس سی آر کو یعنی کہ ایس سی آر جس ویلو کو پوائنٹ کر رہا ہے اس ویلو کے اندر ہم سکسٹی فور پلیس کر رہے ہیں اب سکسٹی فور کیا چیز ہے اگر سکسٹی فور ہم نکالیں تو ہمارے پاس ویلو بنتی ہے zero one zero zero zero zero zero zero یہ ویلو بائنڈری کے اندر 64 کے اکولنٹ ہے جب یہ ویلو ایس سی آر کو سائن ہوگی تو اس کا مطلب ہے 40 سیگمنٹ اور 17 آف سائڈ کے اوپر 64 فور رائٹ ہو جائے گا یعنی کہ کی بورڈ اسٹیٹس بائٹ کے اندر 64 فور رائٹ ہو جائے گا اس کا صرف ایک بٹ سیٹ ہے وہ کون سا بٹ بنتا ہے وہ بٹ نمبر 6 بنتا ہے اور بٹ نمبر 6 یوز ہو رہا ہے کیپس لاک کا اسٹیٹس اسپیسیفائی کرنے کے لیے تو اس طرح سے جب بھی انٹرپٹ ایٹ کال ہوگی تو کیپس لاک کا اسٹیٹس ون ہو جائے گا یعنی کہ جو کی بورڈ اسٹیٹس ہے اس کے اندر یہ ظاہر ہوگا کہ ایز ایف کے کیپ لاک جو ہے وہ پریس ہوا ہوا ہے کیپس لاک ہوئے ہوئے ہیں اگر آپ کی بورڈس کے تھرو کیپس لاک کو آف بھی کر دیتے ہیں کیپس لاک کا بٹن پریس کر کے آف بھی کر دیتے ہیں تو in worst case one eighteenth of a second کے بعد پھر سے یہ انٹرپٹ انووک ہوگی اور جب یہ پھر سے انووک ہوگی تو کیپس لاک کو پھر سے سیٹ کر دے گی یعنی کہ جب بھی آپ لکھیں گے تو پریکٹیکلی جو بھی لکھیں گے کیپس کے اندر ہی لکھا جائے گا اسمال کے اندر نہیں لکھا جا سکے گا کیونکہ ہر one eighteenth of a second کے بعد یہ نیو کا جو فنکشن ہے یہ انووک ہو رہا ہے اور کیپس لاک کو سیٹ کرتا جا رہا ہے اگر آپ اس کو کلیئر کر بھی دیتے ہیں کی بورڈ سے تو پھر بھی وہ سیٹ ہی رہے گا اور اس کو سیٹ کرنے کے بعد اصل انٹرپٹ ایٹ کو کال کر رہا ہے اصل انٹرپٹ ایٹ کو کیوں کال کر رہا ہے اس لیے کال کر رہا ہے کہ اصل انٹرپٹ ایٹ کا سرٹن کوئی فنکشن ہے اگر وہ فنکشن نہ پرفارم ہو سکا تو مے بی سسٹم فیل کر سکتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ اصل انٹرپٹ ایٹ کو ہم کال کریں تو اس لیے اس روٹین کے بالکل اینڈ کے اندر اصل انٹرپٹ ایٹ کو کال کر رہا ہے دوسرا اس کے اندر پوائنٹ یہ ہے کہ انٹرپٹ ایٹ کو اسٹارٹ میں کیوں نہیں کال کر رہا اینڈ میں کیوں کال کر رہا ہے اگر اسٹارٹ میں کال کرے گا تو آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ ہارڈ ویئر انٹرپٹ کے اندر یہ چیز پاسبل نہیں ہے یہ صرف سافٹ ویئر انٹرپٹ کے اندر پاسبل ہے ہارڈ ویئر انٹرپٹس کے اندر آپ اصل روٹین کو اپنی روٹین کی ایگزیکیوٹ ہونے کے بعد ہی کال کر سکتے ہیں اگر سافٹ ویئر انٹرپٹ ہوتی تو آپ شروع میں چاہے کال کرتے ہیں چاہے اینڈ میں کال کرتے ہیں خاص فرق نہیں پڑنا تھا لیکن ہارڈ ویئر کے کیس کے اندر ایسا کرنے سے ڈیٹا ضائع ہو سکتا ہے جس کسی ہارڈ ویئر کے تھرو آپ ڈیٹا ریسیو کر رہے ہیں یا جس کو سینڈ کر رہے ہیں تو جو آپ کا ڈیٹا ہے جو ریسیو سینڈ ہو رہا ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں آگے چل کے ہم ان کو ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے نیکسٹ سلائڈ کے اندر اسی پروگرام کا آپ فلو کنٹرول دیکھ سکتے ہیں اس فلو کنٹرول کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے آپ کی آسانی کے لیے اس کو میں ایک اور دفعہ ڈسکس کرنا چاہوں گا جس طرح آپ نے پریویس پروگرام دیکھا تھا اس پریویس پروگرام کے اندر اگر یہ پروگرام میمری ریزیڈنٹ ہو جاتا ہے تو میمری ریزیڈنٹ ہونے کے بعد کوئی دوسرا پروگرام رن کرا امیجن کریں کہ یہ پروگرام آلریڈی میمری ریزیڈنٹ ہو گیا ہے اور ریزیڈنٹ ہونے کے بعد ٹرمینیٹ بھی ہو گیا ہے لیکن ابھی میمری ریزیڈنٹ ہے اور اس کے بعد پھر آپ کوئی دوسرا پروگرام رن کرتے ہیں کوئی دوسرا پروگرام رن کر رہا ہے اس کی ایگزیکیوشن کے دوران انٹرپٹ ایٹ انووک ہوتی ہے انٹرپٹ ایٹ کیسے انووک ہوگی by means of hardware invoke ہوگی ہر one eighteenth of a second کے بعد یہ انووک ہو رہی ہے اب جب انٹرپٹ ایٹ انووک ہوگی اس کے انووک ہونے پہ ایگزیکیوشن آپ کے نیو پروسیجر کے اوپر جائے گی نیو فنکشن جو آپ نے لکھا ہوا ہے جو کہ میموری کے اندر ریزیڈنٹ ہے اس کے اوپر ایگزیکیوشن جائے گی یہ نیو فنکشن کیا کر رہا ہے یہ ایس سی آر جو آپ کا پوائنٹر تھا اس پوائنٹر پہ پڑی ہوئی ویلو کو سکسٹی فور اسائن کر رہا سکسٹی فور اسائن کرنے کی وجہ سے کیپس لاک جو ہے وہ سیٹ ہو جاتا ہے آل دو کیپس لاک پہلے ہو سکتا ہے کہ کلیئر ہو لیکن سکسٹی فور جب اس نے اسائن کر دیا اس کی وجہ سے کیپس لاک سیٹ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اصل انٹرپٹ ایٹ کو وہ کال کر رہا ہے جس طرح سے آپ فلور ڈایاگرام کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اصل انٹرپٹ ایٹ کال ہوگی اصل انٹرپٹ ایٹ کی ایگزیکیوشن کمپلیٹ ہوگی واپس نیو روٹین کے اندر ریٹرن کرے گا اور نیو روٹین واپس مین پروگرام کی ایگزیکشن کے اندر ریٹرن کر جائے گی اس طرح سے جب بھی انٹرپٹ ایٹ کال ہوگی کیپس لاک سیٹ ہو جائے گا اور اصل انٹرپٹ ایٹ جو ہے وہ بھی ایگزیکیوٹ ہو سکے گی یعنی کہ آپ نے اپنے پروسیجر کو بھی ایگزیکیوٹ کرا لیا اور جو اصل انٹرپٹ کا فنکشن تھا آپ وہ بھی پرفارم کر سک رہے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آگے ہوگی اس میں کوئی خاص ڈفیکلٹی نہیں ہے ہم گائے بگائے مزید اگزامپلس ڈسکس کرتے رہیں گے اور ہوپ فلی ان ایگزامپلس کی مدد سے آپ کو بات اور کلیئر ہوتی جائے گی اب اگلی جو ہم اگزامپل ڈسکس کرنے لگے ہیں اس ایگزامپل کے اندر ہم سرٹن فیکٹس ڈسکرائب کرنے پڑیں گے اس کو اگزامپل کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے سرٹن فیکٹس ڈسکرائب کرنے پڑیں گے جن کو کہ ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں وہ فیکٹ ہے کہ اگر کوئی device input output perform کرتا ہے تو ایک ڈیوائس کے اوپر دو طریقوں سے ان پٹ آؤٹ پٹ پرفارم کی جا سکتی ہے رادر ایک ڈیوائس میں بھی ایک طریقہ فالو کر رہا ہوں اور دوسرا ڈیوائس میں بھی دوسرا طریقہ فالو کر رہا ہوں ایک طریقہ کہلاتا ہے memory mapped input output اور دوسرا کہلاتا ہے isolated input output certain devices isolated input output perform کرتے ہیں اور certain devices memory mapped input output perform کرتے ہیں اور کچھ ایسے ڈیوائسز ہیں جو کہ دونوں قسم کے ان پٹ آؤٹ پٹ پرفارم کر سکتے ہیں ایسے ڈیوائسز جن کو زیادہ input output data receive یا سینڈ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے وہ عام طور پہ memory mapped input output کا یوز کرتے ہیں جن کو اتنا زیادہ ڈیٹا نہیں ریکوائرڈ ہوتا وہ may be isolated input output perform کر رہے ہوں تو ہم فرسٹلی دیکھتے ہیں کہ آئسولیٹڈ ان پٹ آؤٹ پٹ اور memory mapped input output میں کیا ڈفرینس ہے آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں یہ ایگزامپل ہے of isolated input output isolated input output کے اندر کیا ہوگا کہ جو آپ کا ڈیوائس ہے یا کنٹرولر جو ہے وہ سرٹن آئیو پورٹس یوز کر رہا ہے پروسیسر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے یعنی کہ پروسیسر نے جب ڈیٹا آؤٹ پٹ کرنا ہے تو وہ کسی پورٹ کے اوپر ڈیٹا رائٹ کرے گا یا پھر پروسیسر نے کچھ ڈیٹا ان پٹ کے طور پہ ریسیو کرنا ہے تو وہ کسی پورٹ سے ڈیٹا ریسیو کرے گا یعنی کہ پروسیسر کی کمیونیکیشن ہو رہی ہے کسی پورٹ کے ساتھ پورٹ کا بھی ایڈریس ہوتا ہے جس طرح سے میموری کا ایڈریس ہوتا ہے اسی طرح سے پورٹ کا بھی ایڈریس ہوتا ہے تو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ پروسیسر نے پورٹ سے ڈیٹا ریڈ رائٹ کرنا ہے یا میموری سے ڈیٹا ریڈ رائٹ کرنا ہے یہ کنٹرول بس کے سرٹن سگنلز ہوتے ہیں ایک سگنل ہوتا ہے آئی او ایم کا سگنل اس کیس کے اندر اگر آئی او کا سگنل ایکٹیو ہے تو اس کیس کے اندر وہ input output device سے ڈیٹا ریڈ یا رائٹ کرے گا اگر ایم کا سگنل ایکٹیو ہے تو وہ میموری سے ڈیٹا ریڈ یا رائٹ کرے گا تو ان انپٹ آؤٹ پٹ کے کیس کے اندر ایم کا سگنل ایکٹیو ہوتا ہے جب ایم کا سگنل ایکٹیو ہوگا تو کوئی پورٹ انیبل ہوگا اگر پورٹ کو پورٹ سے ڈیٹا ریسیو کرنا ہے تو ڈیٹا کی ڈائریکشن ہوگی فرام پورٹ ٹو پروسیسر یہ کام پرفارم کرنے کے لیے آپ ان کی انسٹرکشن اسمبلی لینگویج کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ ان کی انسٹرکشن یوز کر سکتے ہیں اور سملرلی اگر آپ نے ڈیٹا آؤٹ پٹ کرنا ہے تو اس کیس کے اندر ڈیٹا کی ڈائریکشن ہوگی from processor to port processor to port کے کیس کے اندر آپ آؤٹ کی انسٹرکشن یوز کر سکتے ہیں ان اور آؤٹ کی انسٹرکشن کسی میموری ایڈریس کو ریفر نہیں کرتی وہ انفیکٹ کسی پورٹ کو ریفر کرتی ہیں کسی پورٹ کے ایڈریس کو اسپیسیفائی کیا گیا ہوتا ہے اس انسٹرکشن کے اندر اب دیکھتے ہیں کہ memory mapped input output کس طرح سے ڈفرنٹ ہے as compared with isolated input output memory mapped input output کے اندر میموری کا کچھ پورشن یوز ہو رہا ہے ڈیوائس کو ڈیٹا سینڈ یا ریسیو کرنے کے لیے ان انپٹ آؤٹ پٹ کے اندر آئیو پورٹس یوز ہو رہے ہیں جو کہ ٹیمپرریلی ڈیٹا کو اسٹور کرتے ہیں memory in input output کے اندر میمری کا کچھ پورشن ریزرو کیا جاتا ہے فار دیٹ ڈیوائس اس ایریا کے اندر اگر in case of output اس ایریا کے اندر ڈیٹا کو پلیس کر دیا جاتا ہے اور ڈیوائس وہاں سے ڈیٹا ریسیو کر کے اس کو آؤٹ پٹ کر سکتا ہے اور ان کیس آف انپٹ اس ایڈریس پہ سے پروسیسر ڈیٹا ریسیو کر سکتا ہے اپنی کمپیٹیشن پرفارم کرنے کے لیے اس کیس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ آؤٹ پٹ پرفارم کر رہے ہیں تو ڈیٹا کی جو ڈائریکشن ہوگی فرام پروسیسر ٹو میموری ہوگی اس کیس کے اندر آپ موو کی انسٹرکشن یوز کریں گے اور سملرلی اگر آپ نے ان پٹ پرفارم کرنی ہے تو ان پٹ کے کیس کے اندر ڈیٹا کی ڈائریکشن ہوگی فرام میموری ٹو پروسیسر اس کیس کے اندر بھی آپ موو کی انسٹرکشن ہی یوز کریں گے لیکن فرق صرف ڈیٹا کی ڈائریکشن کا ہے ڈیٹا کی موومنٹ کی ڈائریکشن کا ہے memory mapped input output اور آئسولیٹڈ انپٹ آؤٹ پٹ یہ دو طریقے ہیں جس کے through in input output operation perform کرتے ہیں دونوں کے اندر سرٹن ایڈوانٹیجز ہیں سرٹن ڈس ایڈوانٹیجز ہیں اب ہم دونوں کو آپس میں کمپیئر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپس میں ان کے کیا ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں firstly mapped in input output کے کیس کے اندر میموری کا کچھ پورشن ریزرو ہوتا ہے کیونکہ میموری کا کچھ پورشن ریزرو ہو رہا ہے یہ والا پورشن کسی پروگرام کے لیے نہیں استعمال ہو سکے گا تو جو پروگرام کے لیے اویلیبل اسپیس ہے وہ کم ہو جاتی ہے in case of memory mapped input output in case of isolated input output program کے لیے اسپیس کم نہیں ہوتی کیونکہ آئسولیٹڈ انپٹ آؤٹ پٹ کے اندر پورٹس یوز کیے جا رہے ہیں جو کہ میموری کا پارٹ نہیں ہے پھر secondly isolated input output کا یہ آپ کو ایڈوانٹیج نظر آتا ہے کہ جی آئسولیٹڈ انپٹ پٹ کیونکہ میموری سے الگ ہے تو پروگرام اسپیس جو ہے وہ ہمارے پاس زیادہ اویلیبل رہے گی اگر آپ میمری انپٹ آؤٹ پٹ کر رہے ہوں گے تو پروگرام اسپیس آپ کے لیے کم ہو جائے گی لیکن اگر آپ isolated input output perform کر رہے ہیں تو آئسولیٹڈ انپٹ آؤٹ پٹ کے لیے جو ہارڈ ویئر ڈیزائن ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہے کیونکہ آئسولیٹڈ انپٹ آؤٹ پٹ کے اندر زیادہ سگنلز ریکوائرڈ ہیں کیونکہ اس کے اندر جب میمری کو آپ ایکسیس کر رہے ہیں تو میمری کو ایکسیس کرنے کے لیے ڈفرینٹ سگنلس ہیں اور جب آپ پورٹس کو ایکسس کر رہے ہیں تو پورٹس کو ایکسس کرنے کے لیے ڈفرینٹ سگنلس یوز ہو رہے ہیں جس وجہ سے آپ کو نمبر آف سگنلز ریکوائرڈ ہیں تو ہارڈ ویئر کا ڈیزائن جتنے زیادہ سگنلز بڑھتے جائیں گے اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا تو ان کیس آئسولیٹڈ انپٹ آؤٹ انپٹ آؤٹ پٹ آپ پرفارم کر رہے ہیں تو اس کیس کے اندر ہارڈ ویئر کا ڈیزائن کمپلیکیٹڈ ہے لیکن اگر آپ memory map input output use کر رہے ہیں تو جو ہارڈ ویئر کا ڈیزائن ہے وہ سمپلر ہے سملرلی اگر آپ isolated input output use کر رہے ہیں تو اس کا آپ کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ پروگرام کی جو میموری اسپیس ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے اور اگر آپ memory mapped input output use کریں تو پروگرام کی جو اویلیبل اسپیس ہے وہ ڈکریز ہو جاتی ہے ایک ہمارے پاس جو ڈیوائس ہے آم پی سیز کے اندر جو memory mapped input output perform کرتا ہے وہ مانیٹر ہے مانیٹر جس وی جی اے کارڈ کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے وہ وی جی اے کارڈ مین میموری میں سے کچھ پورشن یوز کر رہا ہے for memory mapped input output um text mode کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ میموری کس طرح سے یوز کی جاتی ہے آپ کو پتا ہوگا کہ جو مانیٹر ہے مانیٹر کے اندر ٹیکسٹ موڈ کے اندر اس کو ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے into eighty columns and twenty five rows یعنی کہ مانیٹر کے اوپر twenty five rows of characters آ سکتی ہیں اور eighty five columns of characters آ سکتے ہیں ٹوٹل جو کریکٹرز شو ہو سکتے ہیں مانیٹر کے اوپر ان ٹیکسٹ موڈ وہ ایٹی انٹو ٹوینٹی فائیو ہے جو کہ اباؤٹ ٹو تھاؤزینڈ ہے اب کیا کریکٹر شو ہونے چاہیے ڈسپلے کے اوپر یہ مانیٹر کو یا وی جی اے کارڈ کو کیسے پتا چلتا ہے جو کریکٹر مانیٹر کے اوپر ڈسپلے ہونے چاہیے وہ وی جی اے کارڈ کی میموری کے اندر پلیس کیے جاتے ہیں آپ سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ٹاپ لیفٹ کارنر کے اندر جو کریکٹر ڈسپلے ہوتا ہے اس کے لیے دو بائٹس ریزروڈ ہیں میموری کے اندر جو دو بائٹس ریزروڈ ہیں ان کا کیا ایڈریس ہے پہلے بائٹ کا ایڈریس ہے B eight zero zero segment اور زیرو آف سیٹ اور دوسرے بائٹ کا ایڈریس ہے B eight zero zero segment اور ون آف سیٹ ایک کریکٹر کو شو کرنے کے لیے آپ کو دو بائٹس ریکوائرڈ ہیں سملرلی اس سے جو نیکسٹ کریکٹر ہے اسی رو کے اندر اس کے لیے بھی مزید میموری کے اندر نیکسٹ ٹو بائٹس ریکوائرڈ ہیں ان نیکسٹ ٹو بائٹس کا ایڈریس بنتا ہے B eight zero zero segment اور zero zero zero two offset اور نیکسٹ بائٹ کا بنتا ہے B eight zero zero segment اور zero zero zero three offset یعنی کہ ہر کریکٹر کو شو کرنے کے لیے میمری کے اندر ٹو بائٹس ریکوائرڈ ہیں اگر اسکرین کے اوپر total two thousand character show ہو رہے ہیں تو میمری کے اندر آپ کو فور تھاؤزینڈ بائٹس ریکوائرڈ ہوں گے اب کوشچن ذہن میں یہ آتا ہے کہ ایک کریکٹر جبکہ ون بائٹ ریکوائر کرتا ہے تو ایک کریکٹر شو کرنے کے لیے ٹو بائٹس کیوں یوز ہو رہے ہیں ٹو بائٹس اس لیے یوز ہو رہے ہیں کہ ایک بائٹ یوز ہو رہا ہے اس کی ایسکی کوڈ کو اسٹور کرنے کے لیے اور دوسرا بائٹ یوز ہو رہا ہے اس کا ایٹریبیوٹ اسپیسیفائی کرنے کے لیے ان ادر ورڈز آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کریکٹر کو شو کرنے کے لیے پورا ورڈ یوز ہو رہا ہے اس ورڈ کا جو لو بائٹ ہے وہ کنٹین کرتا ہے کوڈ اس کریکٹر کی جو کہ آپ نے شو کرنا ہے اور جو اس کا ہائی بائٹ ہے وہ کنٹین کرتا ہے ایٹریبیوٹ یعنی کہ جو اسکرین کے اوپر فرسٹ کریکٹر ہے اپر لیفٹ کارنر کے اوپر اس کریکٹر کے لیے ٹو بائٹس یوز ہو رہے ہیں B eight zero zero segment اور zero zero zero offset اس ایڈریس پہ ہم کیا پلیس کریں گے کیونکہ یہ لو بائٹ ہے اس کے اوپر ایس کی کوڈ پلیس کی جائے گی اگر آپ نے اے کو یہاں ڈسپلے کرنا ہے تو اے کی ایس کی کوڈ سکسٹی فائیو ڈیسیمل یا فورٹی ون ہیگس کو یہاں پہ پلیس کر دیا جائے گا اور B eight zero zero segment اور zero zero zero one offset کے اوپر اس کا ایٹریبیوٹ پلیس کیا جائے گا ایٹریبیوٹ بائٹ کی ہم ڈسکرپشن دیکھتے ہیں attribute byte total eight bits ہیں اس کے اندر ہائر فور بٹس جو ہیں وہ بیک کلر کے لیے یوز ہو رہے ہیں اور لوور فور بٹس جو ہیں وہ فور کلر کے لیے یوز ہو رہے ہیں یعنی کہ ڈاس کی اسکرین کے اندر عام طور پہ بائی ڈیفالٹ بیک کلر جو ہے وہ بلیک ہوتا ہے اور فور کلر جو ہے وہ وائٹ ہوتا ہے تو back colour higher four bits کے اندر اسپیسیفائی کیا جائے گا اور fore colour lower four bits کے اندر اسپیسیفائی کیا جائے گا اور پورے فور بٹس ریزرو نہیں ہے کلر کے لیے فور بٹس میں سے لوور تھری بٹس جو ہیں وہ کلر کے لیے ریزروڈ ہیں ان تھری بٹس کی کیا ویلوز ہو سکتی ہیں زیرو زیرو زیرو سے لے کے ون ون ون تک جتنی بھی ویلوز ہیں کچھ بھی ویلو ہو سکتی ہے اگر زیرو زیرو زیرو ویلو رکھی ہوئی ہے ان تھری بٹس کی تو اس کا مطلب ہے کلر بلیک ہے اگر ون زیرو زیرو رکھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کلر ریڈ ہے زیرو ون زیرو ہے تو گرین زیرو زیرو ون کے لیے بلو کلر آئے گا اور اگر ون ون ون ہے تو وائٹ کلر آئے گا اس کے علاوہ اور بھی کمبینیشن بنتے ہیں آپ ان کو ٹرائی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کلر آپ کے سامنے آتا ہے سملرلی بیک کلر کے اندر بھی جو فور بٹس ہیں اس کے کے لوور تھری بٹس جو ہیں ہیں وہ کلر لیے اور ان تھری بٹس کی بھی کوئی ویلو ہو سکتی ہے زیرو زیرو زیرو سے لے کے ون ون ون تک پھر فور کلر کے اندر جو تھرڈ بٹ ہے وہ یوز کیا جا رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ جو کریکٹر ڈسپلے ہوگا وہ بولڈ کے اندر شو ہوگا یا نارمل ڈسپلے ہوگا عام طور پہ اگر بولڈ کریکٹر شو ہوتا ہے تو زیادہ برائٹ شو ہوگا سملرلی بیک کلر کے جو فور بٹس ہیں اس کے اندر جو سیونتھ بٹ بنتا ہے پورے ایٹریبیوٹ بائٹ کے اندر جو سیونتھ بٹ بنتا ہے وہ بلنک کے لیے یوز ہو رہا ہے اگر آپ نے اس کو ون رکھا ہوا ہے تو کریکٹر اسکرین کے اوپر بلنک کرے گا اور اگر اس کو زیرو رکھا ہوا ہے تو بلنک نہیں کرے گا نیکسٹ جو اگزامپل ہے ہم اس کے اندر اسی memory mapped input output method کو یوز کرتے ہیں اور memory mapped input output کو یوز کرتے ہوئے ہم دو کریکٹرس کو اسکرین کے اوپر ڈسپلے کرتے ہیں اس کے اندر ہم نے ایک فار پوائنٹر لیا ہے یہ فار پوائنٹر ایک انٹیجر کو پوائنٹ کر رہا ہے اس فار پوائنٹر کو ہم نے انیشلائز کیا ہے B eight double zero double zero double zero کے ساتھ یعنی کہ اس پوائنٹر کا جو ہائر ورڈ ہے اس کے اندر بی ایٹ ڈبل زیرو آتا ہے یعنی کہ سیگمنٹ کی جو ویلو ہے وہ بی ایٹ ڈبل زیرو ہوگی اور آف سیٹ جو ہے اس کے اندر زیرو آئے گا یعنی کہ آف سیٹ کی ویلو زیرو ہوگی تو ایس سی آر پوائنٹ کر رہا ہے اس ایڈریس کو جو کہ یوز ہو رہا ہے اسکرین کے اوپر ڈسپلے کرنے کے لیے اس پروگرام کے اندر ہم سمپلی اس ورڈ کو کچھ ویلو سائن کرتے ہیں اس پروگرام کے اندر فرسٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر مین پروگرام کے اندر جو فرسٹ اسٹیٹمنٹ ہے اس اسٹیٹمنٹ کے اندر ہم اس ایڈریس پہ پڑی ہوئی ویلو کو سائن کر رہے ہیں زیرو سیون فائیو سکس اور نیکسٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر اس سے جو نیکسٹ انٹیجر ہے میموری کے اندر وہ شروع ہوگا B eight zero zero zero zero zero two سے کیونکہ پلس ون کر دیا ہے اور انٹیجر ٹائپ ہے تو انفیکٹ ڈریس کے اندر ٹو ایڈ ہوگا کیونکہ انٹیجر ہے تو S C R plus one pointer جو ہے اس کے اندر ہم ویلیو سائن کر رہے ہیں سیون زیرو فائیو فائیو اب زیرو سیون فائیو سکس کیا ہے اور سیون زیرو فائیو فائیو کیا ہے پہلے زیرو سیون فائیو سکس کو کی بات کر لیتے ہیں زیرو سیون فائیو سکس کے اندر جو لوور ورڈ ہے وہ ففٹی سکس ہیگز ہے ففٹی سکس ہیگز جو ہے یہ بی کی کی آس کوڈ ہے ہے اور جو یہ ایٹریبیوٹ بائٹ ہے اس کا مطلب ہے بیک کلر جو ہے وہ زیرو ہوگا بلنک نہیں کر رہا ہوگا اور جو فور کلر ہے وہ وائٹ ہوگا اور بولڈ نہیں ہوگا اسی طرح سے سیون زیرو فائیو فائیو کیا ہے سیون زیرو فائیو فائیو کے اندر فائیو فائیو جو لوور ورڈ ہے وہ یو کے لیے ہے وہ یو کی آس کی کوڈ ہے اور سیون زیرو کے کیس کے اندر سیون زیرو ایٹریبیوٹ ہے جس کیس کے اندر بیک کلر جو ہے وہ وائٹ ہو جائے گا اور بلنک نہیں کر رہا ہوگا اور جو فور کلر ہے وہ بلیک ہو جائے گا تو جب یہ پروگرام ایگزیکیوٹ کرے گا تو آپ کو اسکرین کے اپر لیفٹ کارنر کے اندر وی یو ڈسپلے ہوگا وی یو جو ڈسپلے ہوگا اس کے اندر وی کا جو بیک کلر ہوگا وہ بلیک ہوگا اور فور کلر وائٹ ہوگا اور یو کا بیک کلر جو ہے وہ وائٹ ہوگا اور فور کلر بلیک ہوگا آج کے لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ انٹرپٹس کو کس طرح سے انٹرسپٹ کر سکتے ہیں اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ٹی ایس آر پروگرامس کس طرح سے لکھے جاتے ہیں ان کو کمپائل کرتے وقت ہم نے کیا کیئر کرنی ہے اور انٹرپٹ سکسٹی فائیو ہیکس کو ہم نے پریویس لیکچر کے اندر ڈسکس کیا تھا تو اسی کو یوز کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ایک آپ نے انٹرپٹ خود سے لکھی ہے تو اس انٹرپٹ کی آپ کس طرح سے ویریس سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں اور پھر ہم نے آج دیکھا ہے کہ انٹرپٹ ایٹ کو کس طرح سے ہم نے انٹرسیپٹ کیا ہے انٹرسیپٹ کرنے کے بعد ضروری ہے کہ اوریجنل انٹرپٹ کو کال کیا جائے اور پھر ہم نے دوسری اس کے اندر چیز دیکھی ہے کہ ایک ہمارے پاس کی بورڈ اسٹیٹس بائٹ ہوتا ہے وہ بائٹ کے اندر اس کے اندر ویریس بٹس ہیں جو کہ کی بورڈ کا اسٹیٹس ریپرزینٹ کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں ان بٹس کی انفارمیشن کو ہم کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں سیکنڈلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ میموری ان پٹ آؤٹ پٹ کس طرح سے پرفارم کی جا سکتی ہے مانیٹر کے اوپر ہم اسی memory mapped input output سے ہی آگے نیکسٹ لیکچر کنٹینیو کریں گے اور انٹرپٹ ایڈ سے ہی آگے نیکسٹ لیکچر کنٹینیو کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی کافی ہے اجازت دیجیے اللہ حافظ